قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز معذہ سامین کرام اللہ تبارک تعالی نے ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الاوصاف اور کمالات بنایا یعنی دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں کمالات ہیں اوصاف ہیں ان تمام کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ ہستی بنتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گراوی کی اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کی ذات گرامی تمہارے لیے نمونہ ہے آدمی اور امتی آپ سے بیک وقت ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنا ناممکن ہے چاند کی طرف نگاہ ہے تو ستاروں کی طرف خیال نہیں اگر سورج کے بارے میں غور و فکر ہے تو کہکشاں کے بارے میں خیال نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں اللہ نے آپ کے اوصاف کے لیے آپ کے اوصاف کا نمونہ بنانے کے لیے ایک ایک وصف کے لیے صحابہ کرام کو چن لیا آپ کی صداقت اگر دیکھنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے آپ کے ان کے جواہر پاروں کو دیکھنا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی حیات کو پڑھ لے آپ کی شرم و حیا کی داستان کو سننا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے آپ کی شجاعت اور بے باکی دیکھنا ہو حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دیکھے آپ کے اوصاف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر تقسیم کر دیا کسی میں زہد ہے کسی میں کنات ہے کسی میں قشیت الہی کسی میں جلال کسی میں جمال کسی میں غصہ کوئی بشیر کوئی نذیر یہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں اللہ کے علم میں یہ بات ہے میری فطرت کیسی آپ کی فطرت کیسی ہماری اولاد کی ہمارے مشائق کی ہمارے اساتذہ کی ان کی عادت کیسی کیا یہ لائق ہیں آہا کے اس وصف کے حامل بننے کے اس کمال کو سنبھالنے کے اللہ کا قرآن ہے اللہ نے اس کا حامل انسانوں کو بنایا اور انسانوں میں آقا کی امت کو بنایا خود اللہ تعالی نے کہا انگنل امینتا ہم نے ایسے ہی آپ کو نہیں دے دیا ہم نے جانچا ہم نے پڑتال کی ہم نے تحقیق کی اللہ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں اتمام حجت کے لیے تاکہ ایک کاروائی جو ہو وہ پوری ہو انا عربنا نل ام السماوات والارض والجبال ہم نے اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا زمین پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا ارے آسمان اس قرآن کو تو لے لے اے زمین تو حامی بن جا اس قرآن کی اے پہاڑ اس اللہ کے کلام کو تو لے لے ف أن نہ اشفک منها وحملها الإنسان تمام کے تمام نے انکار کر دیا أن اہم کہ ہم اس کو لیں گے وہ منها انکار کیوں کیا کلام اللہ کا تھا صفت اللہ کی تھی بات اللہ کی تھی اور ہم کمزور ہیں اور آپ کے کلام کو نہیں برداشت کر سکتے وہ ملحل انسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر انسان کو ہم نے یہ کلام دیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیتہو خاشعم متسدی من خشیت اللہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن جو تم پڑھتے ہو سنتے ہو اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے لا اے قرآن کے قاری اے انسان تو دیکھے گا خاشعم ام ام من خشیت اللہ یہ ریزا ریزا ہو جائیں گے پہاڑ اللہ کے کلام کے ڈر سے آج جو ہم کہتے ارے بھائی کیسے ہندوستان میں ہم پیدا ہو گئے کاش نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے ہوتے کتنا مزہ آتا نبی کی مسجد میں نماز پڑھنے میں نبی کی مجلسوں میں بیٹھنے میں نبی کے ساتھ جہاد کرنے میں میں تو کہتا ہوں کہ دو رکعت شکریہ نماز پڑھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں آقا کے زمانے میں پیدا نہیں کیا اللہ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ ایمان کے دسویں حصے پر ہم عمل کر لیں تو ہمیں جنت مل جائے گی اور حضرات صحابہ کرام ایمان کے سو فیصد حصے پر ان کو عمل کرنا ضروری تھا کیا پتا آخا کے زمانے میں ہوتے ابو لہب کی پارٹی میں ہوتے ابو جہل کی پارٹی میں ہوتے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی پارٹی میں ہوتے ادوا کی ارے آج بات کھلنے کے باوجود کہ بے نمازی کافر ہے منترا کسلا متعمدن فقط کفر کفرا کے معنی ہیں وہ دھیڑ ہو چکا کافر ہو چکا اور اتنے سخت ہیں ہمارے علما محدثین اور ہمارے مشائق کہ اس کندخت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اس کی وجہ سے اور مردوں کو تکلیف ہوتی ہے یعنی دین کا وہ اہم ترین رکن جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں نہ حنفی شافی کا نہ مشائق کا نہ تصوف کا نہ فقہ کا نہ مسلک کا جسے ساری دنیا مانتی ہے آج اس معاملے داڑھی کا چھوڑو لباس کا چھوڑو پردے کا چھوڑو ٹی وی کا چھوڑو ویڈیو گرافی کا چھوڑو کیمرہ کشی کا چھوڑو موبائل کے اندر گانوں کے رنگ ٹون رکھنے کا چھوڑو جہیز لینے دینے کا چھوڑو فضول خرچی کا چھوڑو پیشاب پاخانہ ڈالنے کی جگہ ماربل لگانے کا مسئلہ چھوڑو نماز جس کے بارے میں کوئی انکار نہیں آج اس اہم ترین فریضے کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا رویہ ہے یہ جو حاضرین اب تک دس منٹ کی بات آپ کے سامنے آئی جو سنی آپ نے کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی آپ نے یہ نہیں کہا پانچ نمازیں چھوڑیں تو وہ کافر ہے یہ تو باپ کے علماء ہیں تحقیق کی اور اس پر ہاشیے لگائے اس عالم کی بات اللہ قبول کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اعتقاد کے طور پر چھوڑتا ہے یا مسلسل چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے یہ کس نے کہا بات کے محدثی نے حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کہا سالات صحابہ نے نہیں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اس زمانے کے اندر یا تو وہ مر جائے کہ جو نماز کو نہیں آ رہا ہے یا کوئی اس کو اتنا بڑا عذر ہے کہ وہ مسجد نہیں آ سکتا تیسری شکل یہ تھی کہ وہ کافر ہو چکا ہوتا مرتد ہو چکا ہوتا آج مرتدوں سے اور کافروں سے اور بھیڑ کے بچوں سے کیا ہمارے محلے ہمارے گھر آباد نہیں ہے عام ترین یہ فاتحہ کا چھلے کا چھٹی کا جھنڈے کا چہلم کا گیارہویں کا بارہویں کا اختلاف ہے نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے اور ہم یہ منہ اور مسور کی دال ہم صحابہ کے زمانے میں رہیں گے ہم قربانیاں دیں گے حالات کیسے کیسے آئے ایسے حالات آئے ہم حسب تم انتخل الجنہ رسول متا کیا تم سمجھتے ہو جنت باپ دادا کی بھی رات ہے مرے اور یوں داخل ہو گئے ان شاء اللہ وہ دور آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں کہیں دکھا رہے ہیں کہ خبر کھودا ایسدہ آ گیا قبر کھودا آگ نظر آئی مردے سے بدبو پیدا ہو گئی تافن نہیں سمجھتے لوگ مرنا نہیں ہے بلڈنگوں پر بلڈنگیں عمارتوں پر عمارتیں مال پر مال دولت پر دولت حق سے بھاگنا سچائی سے بھاگنا اللہ کے گھر سے بھاگنا قرآن سے بھاگنا لگتا ہے کہ یہ جو مر رہے ہیں یہ ناٹک باپ جو مرا وہ ناٹک ہے مرا نہیں ہے وہ دادا کو جو ہم نے مٹی کے حوالے کیا اپنی ماں اور دادی کو مٹی کے حوالے کیا مر وہ رہے یا ناٹک ہے ہم کو مرنا نہیں ہے کوئی ڈرتا نہیں ہے اس طرح کلے پر گال پر رکھنے سے پہلے اور چلانے سے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ اس چہرے کے ساتھ کیا میں نبی کا سامنا کر سکتا ہوں ہاؤز کوثر کا پانی لے سکتا ہوں میدان محشر میں نام اعمال اگر اس چہرے کے ساتھ اللہ مجھے دے گا تو کیا سیدھے ہاتھ میں مل کس کو ڈرے یہ کیا ہے بابو اس بات عذاب القبر جو حدیث کے اندر کہا گیا پسلیاں ملیں گی کوڑے پڑیں گے اجدا جو ایک مرتبہ ہاتھ مارے ستر گز مردہ زمین کے اندر دفن ہو جائے گا اور اتنا خطرناک وہ اجدا کہ اگر وہ دنیا میں پھونک مار دے ساری دنیا کی سبزی ختم ہو جائے اور زندگی یہ سب کیا ہے کیا مذاق ہے یہ مور مسور کی دال ہم رہیں گے صحابہ کے زمانے میں ہم پتھر کھائیں گے ہم گالیاں سنیں گے سب سے کم درجے کی چیز اگر کوئی ہے اگر بک سکتی ہے وہ ہمارا ضمیر ہے ہمارا ایمان ہے بیوی کو آنچ نہ آئے اولاد کو آنچ نہ آئے آبرو پر آنچ نہ آئے دولت بچی رہے بیوی بچی رہے آبرو بچی رہے عزت بچی رہے بیوی ہے اس کو قربانی کا بکرا بناؤ اسے بلی بناؤ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں کوئی عورت مجھے اولاد چاہیے وہ کہتا ہے کہ کتے کی بلی چڑھاؤ سور کی بلی چڑھاؤ ہم اسلام کی بلی نہیں چڑھا رہے ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے بھائی اگر میں اس کے گھر میں جاؤں گا اور چہلم کا کھانا نہیں کھاؤں دل دکھ جائے گا بھلی چڑھاؤ اسلام کی نبی کی سنت کی میں نے سینکڑوں شادیوں میں شرکت کی کتا بن کر ہڈیاں کھایا آج اگر میں نے اپنی بچی کی اور بچے کی شادی کی اور دعوت نہ کی اور فضول خرچی نہ کی لوگ کیا کہیں گے بھلی چڑھاؤ حضرت فاطمہ کے نکاح کی حضرت علی کے نکاح کی بلی چڑھاؤ نبی کی سنت کی بلی چڑھاؤ جس میں محفل کے اندر آقا کی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے ان نکاح من سنتی کہ نکاح میری سنت ہے اسی سنت والی محفل میں نبی کی سنت کو بکرا بنا کر اسے چھاٹو زبابی مت کرو اسے آگ کے اندر جلا دو بیوی کو راضی کرنا ہے داڑھی کی بلی چڑھاؤ اولاد کو خوش کرنا ہے لاؤ یہود کے ایجنٹ عیسائی کے ایجنٹ امریکہ کے ایجنٹ ٹی وی کو لاؤ زانی کو لاؤ زانیہ کو لاؤ کا بدکاری کو لاؤ اور حضرت عثمان غنی کی حیا کی بلی چڑھاؤ آپ ناراض نہیں ہونا چاہیے بھائی آپ ناراض نہ ہو سور کا گو پیٹ میں چلا جائے اللہ ٹوٹ جائے نبی ٹوٹ جائے اسلام ختم ہو جائے آپ ناراض نہیں ہونی چاہیے آپ کے راضی کرنے کے چکر میں سیکولرزم کے چکر میں جمہوریت کے چکر میں کل کوئی کتا اپنی جو ہے ایسویشن بنائے گا سور اپنی یونین بنائے گا اور کہے گا اے انسانوں اے خیر امت اے نبی کے غلاموں تم پاخانہ نہیں کھاتے ہو ہم ناراض ہیں نہ نا, نا, نا ہم آپ کو بھی راضی کریں گے ہم پاخانہ کھائیں گے کتوں کو راضی کرو جب ان کی امریکہ کو کر رہے ہو وہ تو کتوں سے بدتر ہے نہیں کتا بمباری کرتا ہے افغانستان میں کتا سڑکوں کے اندر لوگوں کے سامنے گندی فلمیں دکھاتا ہے بے حیائی کرتا ہے کتوں سے بدتر قوم کو راضی کرنے کے لیے جب ایمان کی اسلام کی نبی کی سنتوں کی نبی کے چہرے کی نبی کے اخلاق کی نبی کے کیریکٹر کی نبی کی سنت کی نبی کی سیرت کی اور احادیث کی اور قرآن کی بلی چڑھا رہے ہو تو کل اگر کتے پیدا ہوں گے اور ان کی زبان سمجھ میں آئے گی کوئی سافٹ ویئر بنے گا خنزیروں اور سوروں کی زبان سمجھ میں آئے گی اور وہ کتے اور سور یہ کہیں گے ہم سے بدتر قوم یہ امریکی یہ انگریز جن کے پاجاموں میں پاؤ پاؤ لیٹر پیشاب لگا ہوا رہتا ہے ٹائلٹ جانے کے بعد ٹشو پیپر آدھا اس میں آدھا ان کے گندگی لگی ہوئی ان کے تم کرتے ہو تو ہم نے کیا برا کیا ہم تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ ہمیں امریکی بناتا تو ہم امریکی بنتے ہمیں برطانیہ کی گوری کتی بناتا ہم بنتے اللہ نے کتا بنایا کل اگر کوئی ایسا سافٹ ویئر آ جائے اور وہ یہ مطالبہ کرے مسلمانوں سے ان کے کہنے پر امریکی کتوں کے تم نے میری دم پیچھے ہوتی ہے سور نے کہا میری دم پیچھے ہوتی ہے تم ایک کام کرو گلے میں ٹائی کی دم بنا کر لٹکا لو تو لٹکایا نہیں مسلمان اور کہتا ہے اللہ ہمیں مکے میں پیدا کیا ہوتا ایک نمبر کا ابو جہل ہوتا ابو جہل کا استاد ہوتا آج نظر نہیں آ رہا ہے کون سا گنا ہے کون سی خطا ہے جو ہمارے سماج میں اور معاشرے کے اندر نہیں ہے چہرے سے لے کر لباس سے لے کر تہذیب سے لے کر تمدن سے لے کر کلچر سے لے کر اخلاق سے لے کر بازار کی زندگی کہاں ہم آخا کی زندگی پر مٹ رہے ہیں مجھے ان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے اندر مجھے دکھاؤ ہاں یہ آخا کے لیے مرنے والا مٹنے والا میں جروں کے غلاموں کی فہرست میں دکھاتا ہوں اور سنچری بناتا ہوں میں دنیا کے کتوں کے اندر تیور سنچری پانچ سنچری ورلڈ ریکارڈ میں بنا کر دکھاتا ہوں میں پیسوں کے لالچی اور ہریشوں کی افراد کی اور ممبروں کی سنچری بنا کر دکھاتا ہو میں داڑی مڈوں کی سنچری آپ کو دکھاتا ہوں ایک رن آپ بتاؤ یہ قرآن کے لیے مر مٹنے والا یہ نبی کی غلامی کے لیے مر مٹنے والا یہ کسی کو برداشت نہیں کرتا نہ بیوی کو نہ ماں کو نہ باپ کو نہ اولاد کو نہ اپنے شیخ کو نہ مرشد کو نبی کا نام آتا ہے پاگل ہو جاتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے دکھاؤ ایک پر دکھاؤ زمانے میں نہیں چلتا کاندھے سے کاندھا لگا کر اور چڑھتی سورج کی حضرت ہندوستان میں کہاں گیا مکہ وہ زمانے کی بات آتی کیا صحابہ کا اٹھالے کو بیٹھ گئے جینا مرنا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی بادشاہ کے دربار میں گئے کھانے کا لکما نیچے گر گیا باڑی گارڈ نے کہا کہ حضرت کہاں ہاتھ ڈال رہے کہا کہ لقمے کو صاف کر کر کھانا گرے ہوئے میرے محبوب کی سنت ہے اور آخا کی سنت ہے کہا کہ دماغ خراب ہے سیکولر ملک ہے جمہوری ملک ہے اور اتنی حقیر حرکت کر رہے ہو کیا کہا آپ نے ہے کوئی آج ایسا کہنے والا نبی کی سنت کا تاریخ کیا تجھے بے وقوف لگتا ہے آج قدر کس کی ہو رہی ہے زانیوں کی حرام زادوں کی حرام کمانے والوں کی بدکاری کرنے والوں کی رشوت لینے والوں کی اور حرام خوروں کا جتھا جیسے پاخانے پر مکھیاں ہوتی ہیں ایسا رکھنے والوں کی انسان بیمار ہوتا ہے تو انسان کی زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے وہ میٹھے کو کڑا اور کڑوے کو میٹھا کہنے لگتا ہے بخار آیا ہے بریانی دو تو کہتا ہے کہ کڑے ہے دودھ دو تو گے کرنے لگتا ہے متلی کرنے لگتا ہے الٹی کرنے لگتا ہے زمانے کو بخار آ چکا ہے داڑھی بری ہے داڑھی کے مقابلے میں رنگوں کے چہرے اچھے ہیں حلال خور برا ہے حلال خوروں کے مقابلے میں حرام خور اچھے ہیں دیندار برے ہیں اور دیندار کے مقابلے میں سیاسی کتوں کے ارد گرد زندہ باد باد کہنے والے یہ اچھے ہیں عزت کس کی کرکٹ کھیل رہا ہے اس کا جو ہے دستخط لیا جاتا ہے اس کی فوٹو لی جاتی ہے قوم کو سٹے میں اور جمعے میں تباہ کر دیا برباد کر دیا نقلی کمپنیوں کے مال لے کر یہ فلم کے زامی اور یہ کرکٹ کے کھلاڑی اور یہ دنیا کے اندر یہ کھیل کھیلنے والے نقلی مال ڈپلیکیٹ مال لے کر کہتے ہیں میری سندرتا کا راز یہ ہے میری خوبصورتی کا راز یہ ہے میری چستی کا راز یہ ہے آج تک کوئی ان کے کہنے پر عمل کر کر کیا اس کا رنگ بدلا ہے کیا اس کا روپ بدلا ہے کیا اس کے اندر چستی آئی ہے کیا اس کی مجھے ایک مثال بتاؤ اور میرے آقا نے جو بات کہی اور وہ بات غلط ہو ایک مثال بتاؤ میں کتا بن کر تمہارے گھر کی غلامی کروں گا نبی نے مسواک کے بارے میں کہا مسواک فیل ہوا آخا نے سرمے کے بارے میں کہا سرما فیل ہوا میرے آخا نے وضو کے بارے میں کہا وضو فیل ہوا میرے آقا نے غسل جنابت کے بارے میں کہا وہ فیل ہو ایک نسخہ بتاؤ آقا نے کہا کہ شہد میں شفا ہے کوئی سائنس میڈیکل ثابت کر دے کہ نہیں شہد مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے نقصان دینے والا میرے آقا نے کہا اللہ کرو یعنی کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کر لیا کرو نیند بھی نہ آئے سنت کی تکمیل کے لیے کیا کرو تو آج سائنس کہتی ہے جو قیل اللہ کرتا ہے اسے جو ہے دل کی بیماری نہیں آتی کی بیماری دور ایک مثال یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا فارمولا فیل ہوا ہو اور ایک مثال یہ بتاؤ کہ ان زانیوں کے ان حرامیوں کے اور ان دنیا داروں کا کوئی فارمولا کامیاب ہوا ہو ایک مثال ہر جگہ دھوکا دھوکا ملاوٹ کا اور جو ہے نقلی چیزیں بیچنے کا اور کروڑوں روپے لے کر آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے پیپسی پیا میں نے اسپریٹ پیا میرے جسم میں چستی آ گئی طاقت آ گئی اور ایک تیز رفتار سواری کو لے جا کر پہاڑ پھلانتا ہے اور وہیں سے کود دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے جو ہے جسم میں جو طاقت انرجی آئی اس سڑے ہوئے پیک کے پانی سے آئی ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے طریقے میں دنیا اور آخرت کی سر بلندی ہے ولی اللہ عزت ولی رہے ہیں عزت اسی میں ہے سر بلندی اسی میں ہے صحت اسی میں ہے آفیت اسی میں ہے کون سی چیز ایک چیز بتا دو کہ جس کے اندر گھوٹالا نہ ہو اور انہوں نے اس کے اندر نقلی چیز کو شامل بچوں کے پینے والے دودھ کے اندر زہریلا کیمیکل ڈال کر کیا نقلی پاؤڈر ڈال کر یہ دودھ نہیں بک رہا ہے بازاروں کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چیک کرنے والے افسران کیا چیک نہیں کر رہے ان کو رشوتیں دے کر ہڈیاں ڈال کر کیا ان کی زبانیں بند نہیں کی جا رہی ہیں وہ چیزیں کہ جس سے آدمی شفا حاصل کرتا ہے موت کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو دوائیاں ہیں نائنٹی نائن پرسینٹ دوائیاں کیا آج نقلی نہیں بھی کریں گے ایکسپیری ڈیٹ کے بعد جب یہ دوائیاں کمپنیوں کے اندر جاتی ہیں کیمیکل سے ان جو ہے ڈیٹ کو دھویا جاتا ہے اور نئی تاریخ اس پر چڑھائی جاتی ہے یہ موت کے سوداگر ہے یہ ہمارے ایمان کے دشمن ہیں یہ ہماری جان کے دشمن ہیں اور ہم ہیں کہ ان کی دم پکڑ کر لٹک رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ان سے کہا کہ اس حکمے کو مت اٹھائیے کیا کہے گا بادشاہ تو آپ نے فرمایا آتر کو سنتا حبیبی کیا میں میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں اس کے بعد کا جو جملہ ہے اللہ کرے یہ جملہ ہمارے دلوں میں ہمارے خون کے خطرے میں راسک ہو جائے اور حضرت حذیفہ کو تاریخ سنت نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا آدمی جو نظر آ رہا ہے اللہ کرے وہ چیز ہمیں بھی نظر آئے اللہ ہمیں حذیفہ کی نگاہ دے دے ایمان دے دے یقین دے دے پختگی دے دے آتروں کو سنتا حبیبی کیا میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں کون وقت کا سپر پاور ملک کا بادشاہ اس وقت کے امریکہ رشیا برطانیہ یہ تینوں ملا کر جو ہو سکتا تھا وہ ایران کا بادشاہ ہو سکتا تھا وہ روم کا بادشاہ ہو سکتا تھا ایران کے دربار میں ایران کے بادشاہ کے سامنے آپ کا جو ہے لکما نیچے گرا اٹھایا اور فرمایا آ کو سنتا حبیبی کیا میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دو کس کے لیے لہا الا الحما خا ان بیوقوف گدھوں کے لیے اللہ اکبر اگر داڑھی مڈا چہرہ دیکھ کر دل میں کراہیت پیدا نہ ہو بے پردہ عورت دیکھ کر رنڈی پنے کا احساس نہ ہو حرام لخموں کو دیکھ کر کراہیت ایسی نہ ہو جیسے سور کے پاخانے سے کراہت ہوتی ہے بے نمازی کتے اور سور کے بچے کو دیکھ کر اگر حقارت پیدا نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ حزیفہ کا ایمان ہم میں نہیں بنا یہاں او نہ ہوا خاں یہ ہے یہ بیوقوف ہیں جو تاریخ سنت ہیں میرے محبوب کے طریقے سے ہٹنے والے ہیں کیا کیا ہے آج فاسٹ فوڈ بنایا ہے جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں نقلی چیزیں بن نہیں پڑتی قیمتیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے گھی نہیں ڈال سکتے اب کتے کی چربی ڈالیں گے سور کی چربی آئے گا بٹالا دیکھیے گا آپ کھبا بن رہا تھا اس کے اندر گریس کو ڈالا گیا آیا ہے گھٹالا اور کتنی چیزوں کے اندر گندے پانی کو ڈالا جاتا ہے اور کتنا جو ہے مرخ کو تول کر دیا جاتا ہے گندے پانی کا موہری کے پانی کا انجیکشن اس کو دے کر اس کے وزن کو بڑھایا جاتا ہے جانور بیچا جاتا ہے گندی چیزیں داخل کر کر پیٹ میں اس کا وزن بڑھایا جاتا ہے انسان انسان کا قاتل ہے آج میں نے آپ کو پچھلے جمعہ کئی جمعہ سے ایک بات رہ گئی تھی کہ ہماری صحت کا راز کیا ہے کہ ہم دوا کو ہاتھ نہ لگائیں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے کئی احباب نے جو یہاں کے مقتدی ہیں میں نے کہا کہ اس سنت پر انہوں نے عمل کیا لگ رہا تھا کہ بڑی بڑی انہوں نے جو ہے ایکسرسائز کی ہے اور ڈائٹنگ کی ہے اور جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں آپ ہی نے تو بتایا تھا آقا کا محبوب کے کھانے کا طریقہ کہ میدے کو تین حصوں کے اندر بانٹا جائے ایک کھانے کے لیے ایک ہوا کے لیے ایک پانی کے لیے ہم نے اسی پر عمل کیا الحمدللہ لاکھوں کی مشین سے ہمیں نجات ملی دوائی یہ میدا ام امراض ہے ہم کیا کرتے ہیں دن میں ڈیٹنگ کرتے ہیں اور دسترخان کے اندر بیٹھ کر کھانوں سے فائٹنگ کرتے ہیں اور پھر شوگر والا ہے میٹھا کھا رہا ہے اور پوچھا جائے تو اللہ نکل جا افغانستان توکلا اللہ چلا جا فلسطین اللہ چلا جا کسی ماں کے سر پر دوپٹہ اور آسرا ڈالنے کے لیے توکل پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے حدیث کا غلط حوالہ دیتا ہے قرآن کی غلط آیت پڑتا ہے اللہ پر توکل بسم اللہ بول کر کھا لو شوگر والا شوگر کا کتا بنا ہوا ہے بی پی والا نمک کو چاٹ رہا ہے ارے بھائی ہمارے لیے دنیا تو جنت ہے ہی نہیں اللہ تبارک تعالی جنت کے اندر میدان محشر میں جنت میں جانے سے پہلے بھی اور جنت میں جانے کے بعد بھی وہاں میدان محشر میں مچھلی کے جگر کا پروٹا بنائے گا ارے ہمیں وہاں کھانا ہے ہمیں وہاں رہنا ہے مرے وہ جسے آخرت کے اندر نہیں ہے وہ تاج محل بنائے لال قلعہ بنائے ایک کروں کی زمین لے آم کے باغ لے امرود کا باغ لے انگور کا باغ لے اسی میں رہے اور اسی میں مر کر چلا جائے وہ مرے جسے قبر میں جانے کے بعد اللہ کے فرشتے اسے نہ کہتے ہو کہ تیری حد نگاہ تک ہم نے قبر کو چوڑا کر دیا اور تیری قبر کے اندر ہم نے جنت کی کھڑکی کھول دی ہم دنیا کے پجاری نہیں ہم ڈھیلا نہیں بنائے ہم جھوپڑی نہیں بنائے اس امید پر کہ ہمیں قبر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی کھڑکی کھولے گا ہمیں کیا ضرورت دنیا سی جن موبین وہ جنت الفر ہم تو کافر نہیں ہے نا کہ ہم اور ہم اگر بنگلور میں رہیں بنگلور کی اٹلی اور مسال ڈوسا جو ہے آپ کو ایسا امریکہ میں تو نہیں ملتا ایسا مل جاتا ہے یہ ٹیسٹ والا نہیں ملتا اور سعودی عرب کے اندر بنگلور کی بھی کتنی نعمتیں کھا لیں گے آپ انسان کی بیماریوں سے بچنے کا نبوی فارمولا یہ ہے کہ انسان خزا پر کنٹرول کرے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے کتے اور سور کی طرح چرے اور مسواک لے تو مفتی صاحب کو بتائے حضرت اس میں سنت کیا ہے کرنگلی کی موٹائی ہونی چاہیے انگوٹھی کی موٹائی ہونی چاہیے ایک بالش ہونی چاہیے اتنے کھانے میں سنت نہیں ہے پینے میں سنت نہیں ہے آخا نے کہا جو ڈانے ہاتھ سے پیتا ہے وہ شیطان کا موت پیتا ہے جو سوا میں سوتا ہے وہ اپنی ناک کے باسے کے اندر شیطان کا پیشاب کرواتا ہے وہاں سنت نہیں آئی سو رہا ہے ایسے سو رہا ہے گھوڑے تو گھوڑے استبل بیچ کر سو رہا ہے ارے سونا ہے مجاہدہ کرو کھانے میں پینے میں تم جاؤ گے جہاد میں ایک ایک سگریٹ پر بک جائے گا آدمی ایک ایک جو ہے گنیش کی بیڑی پر بک جائے گا مارنے دھاڑنے کی ضرورت نہیں بیڑی والے کو بیڑی روک لیا سگریٹ والے کو سگریٹ روک لیا عجیب سر میں درد دے رہا ہے کہ آج میں نے بیڑی نہیں پی یہ صحابہ کرام نے نف پر وہ قدرت حاصل کر لی تھی اور اللہ نے ان کو وہ طاقت دی تھی کہ وہ سمندر کے اوپر مسلح بچھا کر نماز پڑھا کرتے تھے ہم بیڑی کے لیے بک رہے سگریٹ کے لیے بک رہے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہمارے اعمال ایک بیڑی کو نہیں سنبھال سکتے ایک سگریٹ کو نہیں سنبھال سکتے بیڑی میں کتنی انگار ہوگی اور جہنم کی انگار سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا کے اندر رکھ دی جائے آخا نے فرمایا سات زمین سات آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے جو ایمان ایک بیڑی کو نہیں روک سکتا ایک زردے والے پان کو رک نہیں سکتا ایک چائے سے نہیں رک سکتا شوگر کی بیمار کو ہارٹ کی بیمار والے کو چکنائی سے نہیں روک سکتا وہ اتنی بڑی جہنم کی آگ سے روکے گا اناج شناخ بلا بتر برگر کھائے یہ کھائے وہ کھائے اب بیماریاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک حکیم صاحب مدینہ طیبہ میں گئے نوے دن تک کوئی بیمار ہی نہیں آیا کہنے لگے کہ بھئی تم لوگ تعصب کرتے ہو کہ باہر کے حکیم سے علاج نہیں کرتے حضرات صاحب کرام نے فرمایا نہ یہ بات نہیں ہے ہمارے نے کھانے میں کنٹرول اور غذا میں پرہیز ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل کر کر کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا کون سی مصیبت ہے کھاؤ اور ہزم کرنے کے لیے پیپسی پیو اور پیپسی پینے کے بعد گیس پیدا ہوئی گیس دور کرنے کے لیے ہومیوپیتھک کی گولیاں کھاؤ ہومیوپیتھک کھانے کے بعد علاج نہیں ہوا ایلوپیتھک یہ زندگی کا مشغلہ ہماری کبھی ٹانک کبھی ٹیبلٹ کبھی انجیکشن کبھی یہ کبھی وہ یہ ہماری زندگی کا مشغلہ ارے کرنا کیوں بھرنا کیوں ارے نمک کھانا کیوں پیاس لگنا کیوں پیٹ بھر کر کھانا کیوں ایک ایک کھجور کا کھا کر میدان جہاد کے اندر جا کر بیسوں کافروں کا سر قلم نہیں کیا قتل عام نہیں کیا ان کا بازار گرم نہیں کیا کیسی طاقت تھی کیسی قوت تھی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری موت سے پہلے میری زندگی کے اندر سو اولاد کو میں نے دیکھا بچے بچیاں نواسے نواسیاں پوترے پوتریاں یہاں ایک ہے تو آگے کچھ نہیں دو ہے تو اس کے آگے کچھ نہیں پولیسٹال یہ کر کیا رہے ہیں آپ میرے آقا کی زندگی میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر یہ ہوتا آقا کی سیرت میں آتا ہے ایک دسترخان میں دو قسم کے کھانے کبھی نہیں تھے یہ سنت پر عمل ہو جائے آپ کی اس طریقے پر عمل ہو جائے تو یہ آقا کی سنت پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ دواؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد ملنی نبر اللہ وبرک جب جاتے تھے جہاد کے میدان میں انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے اور پنجاب کے علاقوں کے اندر ارتداد کا دور دورہ تھا مسلمان مرتد ہونا شروع ہو چکے تھے آپ دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے آپ کو دن میں بخاری شریف پڑھانا ہوتا دارالعلوم میں رات میں سفر کرتے دن میں پڑھاتے رات میں سفر کرتے دن میں پڑھاتے اس کے بعد کبھی بیل گاڑی میں یا بس میں کھڑے کھڑے دس منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیا اور فرماتے اب آٹھ دن کے لیے میں چست ہو گیا ہوں چالاک ہو گیا رات میں سفر سے آئے فجر کا پتا نہیں تحجد کا پتا نہیں اب وہ سورج کی کرنیں ہوں گی اور ہم ہوں گے اٹھے کیا سفر کی تکان ہو گئی تھی طرح طرح کی بیماریاں آج کل ملاوٹی غذا اور جو کھاد ڈالا جا رہا ہے کھیتوں کے اندر فصلوں کے اندر یہ تباہ کن کھاد ہے پہلے کھیت اور ہمارے باغات سورج سے انرجی لیتے تھے چاند سے لیتے تھے آسمان کی فضاؤں سے اور بادلوں کے بارش کے قطروں سے لیتے تھے جو فصل تین مہینے چار مہینے میں ہوتی تھی اب چالیس دن کے اندر ہو رہی ہے وہ کھاد کے بل بوتے پر فارم کے انڈے کی طرح ہوتی ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اب یہ سب چیزیں کھائیں گے اور بلا بدتر انا اور کتنا میں نے کہا کہ آدمی کھائے گا آپ ہر ملک کی چیز تو نہیں کھا سکتے جب نہیں کھا رہے اللہ نے جنت میں ہمارے لیے رکھا ہے انہار وغیرہ انہار و مل خمر تو ہمیں آخرت تو ارے دعوت تو ہے ہمیں شام میں اگر کوئی دعوت ہے بھائی ولیمے کی کیا ضرورت ہے اتاولے ہونے کی دھو دوپہر میں اس میں منہ مارا اسے منہ مارا ہماری ضیافت میدان محشر میں رب کریم کرنے والا ہے وہاں ہورے بیتاب ہیں وہاں نہرے بیتاب ہیں ایک انگور کھاؤ کھاتے کھاتے بیزار ہو گیا یار ہم نے انگور کھایا اس انگور میں خدا نے آم کی لذت دے دی آم کھاتے گئے بیزار ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر جام کی لذت دے دی اللہ ایک ہی چیز دنیا میں کھانے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے اور وہاں یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ تھکاتے نہیں ایک اپنی بیوی کو دیکھے گا تو دنیا کے چالیس ہزار سال سال تک دیکھتا رہے گا یہ تو دس بارہ سال میں یہ ماں بننے لگتی ہے یہ پرانا سامان اور اسکرا بننے لگتا ہے آخری درجے کا جنتی اپنی جنتی بیوی کو جو دیکھے گا چالیس اور ستر ستر ہزار سالوں تک دیکھے گا اور پھر لگے گا کہ پل بھر کے اندر اللہ نے میری نگاہ کو ہٹا دیا ہمارے لیے جنت ہے ہمارے لیے وہاں اللہ تعالیٰ مچھلی کے جگر کا پروٹا دنیا میں کہیں ایسی ڈش نہیں وہ ڈش وہاں پر رکھی ہے اللہ نے ہمیں پیپسی نہیں ضرورت نہیں ہمیں کوکو کولا نہیں اسپریٹ نہیں لاگت ہو تمہارے ان پیشاب کے کل ڈرنکس پر اللہ نے ہمیں زمزم دیا ہے اللہ ہمیں آخرت کے اندر حوض کوثر کا پانی دے گا ہم اس کے طرف ہیں اور جب سے ہم نے حوض کوثر کوسر کے پانی کو دیکھا ہے اور جنت کی نہروں کو دیکھا ہے مچھلی کے جگر کے پروٹے کو دیکھا ہے عرش کے سائے کو دیکھا ہے اللہ کی قسم تمہارے یہ مکانات تمہاری بلڈنگیں تمہارے اپارٹمنٹس تمہاری قیمتی گاڑیاں پیشاب کے قطرے سے گری ہوئی نظر آتی ہیں ارے ہم نے دیکھ لیا اللہ کے عرش کے سائے میں کتنی رحمت کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں اور ساکی کوسر کے ہاتھوں ایک قطرہ حوض کوسر کے پانی میں کتنی لذت آتی ہے اور یہ دنیا کہ جس دنیا کے اندر ہر طرف لوگ ہمارے دشمن جس ملک کے لیے ہم نے جان دی مال دی قربانیاں دی اور ہم نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی ہم نے انار کا درخت قائم کر کر ان کی شاخوں کو ساری ہندوستان کے اندر پھیلایا ہم نے عبد العزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ بن کر فتوا دیا انگریزوں کا ساتھ دینا حرام ہے ہم میں ٹیپو پیدا ہوا ہمارے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے ہمارے اندر مجاہدین آزادی پیدا ہوئے اس لیے یہ گندی ہندوستان کی حکومت اور سلطنت ہندو آنا ذہنیت یہاں تم رہنا چاہتے ہو یہ پسند ہے تمہیں عدالتوں کے اندر تعصب ابھی گودرا کے اندر پروگرام تھا ہفتے میں گودرا جانتے ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے کئی افراد کو بری کر دیا ان میں مولانا عمر جی صاحب ہیں ان سے ہم نے ملاقات کی اور جب ان کو گرفتار کیا تو یہ کہہ کر گرفتار کیا کہ گودرا ٹرین کا ماسٹر مائنڈ ہم اس کو پکڑ رہے ہیں اور جب رہا کیا نو سال کے بعد یہ کہہ کر رہا کیا کہ یہ بے قصور ہیں اور ان پر کوئی الزام نہیں ہے کیا زندگی کا ایک لمحہ اور زندگی کا لمحہ یہ غیر ہم سے چھیننا تو دور کی بات کیا ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی کفر میں ہمت تھی ہمت تھی ہماری چمڑی ادھیڑ سکتے تھے ہماری اولاد کو یتیم کر سکتے تھے ہمیں ملکوں سے نکال سکتے تھے لیکن اللہ کی قسم ان کافروں میں اتنی ہمت نہیں پیدا ہوئی تھی یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو ہے بات کرے یہ ہماری زندگی کے نو سال لے سکے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں جس ملک کے لیے ہم نے قربانی آدی اس ملک کے اندر سوچیے تو صحیح آپ کو اس کا احساس نہیں اس لیے کہ نبی کا درد ہمیں نہیں آیا نبی کا غم ہمیں نہیں آیا آخا نے فرمایا ملم تم بھی عموری مسلمین فلئی سمنا جو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں غور و فکر نہ کرے کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ دین کا جیل میں جانے سے کیا تعلق ہے آخا نے فرمایا دین کا جموں سے کیا تعلق ہے کشمیر سے کیا تعلق ہے افغانستان سے کیا تعلق ہے طالبان سے کیا تعلق ہے لیبیا کے کرنل قذافی سے کیا یہ سب باتیں کیوں لاتے ہیں مولانا آخر فرمایا ولم یحتم ابی امور المسلمین کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان ہو اور مسلمان ان کی حالتوں کے بارے میں غور و فکر نہ کرے آخا نے فرمایا کہ فلیسا ملنا وہ ہماری ذات میں نہیں ہماری برادری میں نہیں کیوں ہماری ماں کی آبرو لوٹی گئی کیوں بیس بیکری کو جلایا گیا کیوں ہماری جو ہے قوم کے لوگوں کے نو سال ان کو قید و بند کی زندگی کے اندر رکھا گیا ایک ہمارے پروگرام ہوا وہاں کی ایک تاریخی مسجد کے اندر کئی سو سال پرانی مسجد تھی ایک صاحب نابینا ہاتھ میں سفید لاٹھی لے کر ملاقات کرنے کے لیے آئے تو پھر ملاقات کی اور دعا کی درخواست کی تو میزبان نے بتایا کہ جب یہ جیل گئے تھے ان کو نظر آ رہا تھا ان کو اتنا مارا گیا اور ان کو اتنا پیٹا گیا اور جیل کی صحبتیں اتنی ناقابل برداشت تھی کہ دو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے اور ماں چونکہ ایک معذور بچے تھے ماں ان کے لیے تڑپتی تھی بلکتی تھی اور ماں کے ہوش و حواس جا کر ایک وقت وہ بھی آیا کہ صدمے میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا کتنے جنازے ان نو سالوں کے اندر نکلے ہوں گے اور کتنے بچے جو ہے یتیم ہوئے ہوں گے اور کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہوں گی یہ تو قید و بند کی زندگی کے اندر نہ جانے کس مرحلے سے گزرے ہوں گے کہ کتنے گونگے کتنے اندھے اور کتنے بہرے خود مولانا عمر جی صاحب سے ملاقات ہوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے صدمات سے چور چور ہو گئے یا اللہ سوشل ورکر تھا میں خدمت خلق کیا کرتا تھا کیا اس جرم کی مجھے سزا ملی کہ میں ان حالات کے اندر میں لوگوں کی بلا مذہب فرق تھے یعنی ہندو ہو مسلمان ہو ان حادثات کے اندر ہم غذا پہنچاتے تھے ہم دوا پہنچاتے تھے ہم لایا مہیا کرتے تھے پولیس نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور اس جرم کے اندر نو سال تک وہ جیل کے اندر رہے وہاں کوئی آتا ہے کافر شرابی جس کے جسم کے اندر سڑان جس کے جسم کے اندر بدبو کوئی آتا ہے جس کے سر کے اندر جو رہتی ہے کوئی کینسر کا مریض آتا ہے کوئی ایڈس کا مریض آتا ہے کوئی شرابی کبابی زانی آتا ہے اور ان کے بسترے ان تحجد گزاروں کے ان اولیاء اللہ کے ان جو ہے خدمت خلق کرنے والوں کے ان کے پاس لگا دیے جاتے ہیں ایک استنجا خانہ کہ دیوار پر پیشاب اور پاخانہ لگا ہوا انفیکشن ہونے کا یہاں ہو تو سترہ نخرے ہم بیوی کے ساتھ دکھائیں گے کس کو نخرا بتائے مانانا نے بتایا عید آتی تھی اپنے ساتھ ماتم لاتی تھی کوئی اپنی بیوی کو یاد کر کر کوئی اپنی ماں کو یاد کر کر کوئی اپنی جو ہے نومولود بچی کو یاد کر کر چیخیں مار دیا کرتا تھا عید کا دن ہوتا تھا لوگوں کی چیخیں آہو بکائیں اور اجتماعی دعا کا منظر ہوا کرتا تھا اور اس سدمے کے اندر وہ لوگ تو آزاد تھے چل سکتے تھے پھر سکتے تھے تھے لیکن ماں تھی کہ ماں کی لاٹھی چھین گئی تھی باپ تھا باپ کا سہارا چلا جا چکا تھا اور بیوی تھی اور بیوی کے سر کا سایہ اٹھ چکا تھا اولاد تھی یتیمی زندگی گزارتی تھی یہ نو سال ایک ایک لمحہ قیامت بن کر ان پر بیتا تھا اور دنیا جانتی ہے کہ یہ جو انصاف دیا گیا کہ ماسٹر مائنڈ کو تو یہ کہہ کر کہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا بری کر دیا گیا اور بخیا لوگوں کو سزائے موت ارے بھائی اگر سزائے موت ہونا تھا مولوی عمر جی کو ہونا تھا یہ کیا فیصلہ ہے یہ کیا قانون ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں عدالتوں کے اندر تعصب چلا جا چکا ہے اسبیت آ چکی ہے وہ جو چاہے من چاہے بے حیائی کے بے غیرتی کے فیصلے کر رہے ہیں اور پھر وہ جن مراحل سے گزرے کیسے ان کو ٹارچر کیا گیا اور کیسے ان کو اذیتیں دی گئی اور کیسے ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی نہ ہماری بیوی ہمیں سلامت ہماری اولاد ہمیں سلامت ہمارا گھر زندہ رہے ہمارے یہاں بریانی پکتی رہے مرے گودرا کے مسلمان میرے آقا نے فرمایا ملم ابھی عمر مسلم مینا کسی مسلمان کے دکھ درد کو کوئی مسلمان نہ پہچانے فلسطین کے اندر میری ماں کے ابرو لوٹے اور کشمیر کی وادیوں میں میری بہن کی عزت لوٹے اور یہاں پیٹ بھر کر کھانا کھائے کون کھاتا ہے کون رہتا ہے کون دولت کا پجاری کون مال کا پجاری حیرت ہوتی ہے ایک سگریٹ کے لیے قتل ہو جاتا ہے دس روپے کے چٹے اور چلر کے لیے قتل ہو جاتا ہے میرے مولا تیری سنت اتنی بھی کمتر ہے کہ پوری مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک یہ بات نظر نہیں آتی میری ماں کی آبرو کے لوٹنے والوں کو کسی نے خنجر چبا کر ان کے آم کو اندھا کر دیا ہو پیر کو لنگڑا کر دیا ہو کوئی سوکن سوکن سے دل برداشتہ ہو کر ابھی اس ہفتے کا قصہ بلڈنگ سے کود کر مر جاتی ہے کوئی ان ظالموں کے پنجے بڑوں کون ان کے قیمتی نو سال واپس دلائے گا کون اس بیوی کی بے کو واپس دلائے گا کون ان یتیم بچوں کی یتیموں کو واپس دلائے گا کون ان کے سہاگ کو واپس کرے گا اخبار پڑھنا اور سگریٹ کی کش لگا کر چائے کا قہوہ پی کر گھوٹ پی کر تبصرہ کرنا آسان ہے ان بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوئی میں یہ نو سال بیتے اولاد پر کیا بھی تھی ماں باپ پر کیا پر پر کیا قوم و ملت پر کیا بیتی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے آج اس دنیا کے اندر آپ رہنا چاہتے اس دنیا میں کسی چاہیے دنیا نہیں چاہیے ہمیں والا ہم حضرت بلال حبشی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے ساتھ اور شہید حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دسترخانے میں افطاری کرنا چاہتے مبارک ہو دنیا کے کتوں مبارک ہو تمہیں دنیا کرکٹ کے کھلاڑیوں کو چاہنے والوں کھیل کے چاہنے والوں اور بال کے چاہنے والوں ٹی وی کے عاشقوں ڈرامے کے عاشقوں زانیوں اور حرام زادوں کے چاہنے والوں تم جو ہے تمہیں دنیا مبے نہیں چاہیے دنیا کہ جس دنیا کے اندر جیتے جاگتے معصوموں کی جانیں لی جا رہی ہیں اور عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے نہیں جانتے تین دن جیل میں جا کر آؤ پتہ لگتا ہے کتنے لوگ ڈرگس کا سہارا نشے کے انجیکشن کا سہارا کتنے لوگ جو ہے رو رو کر کروٹیں بدل بدل کر رات گزارتے ہیں اور صبح کا سویرا پھر ان کے پاس جو آتا ہے دکھ کا پیغام لے کر آتا ہے اسی گودرا میں اسی گجرات کی سرزمین کے اندر ڈھائی ہزار مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا کتنوں کو پھانسی کی سزا ہوئی کتنے لوگ جیل کے اندر گئے اب تعصب اور فرقہ پرستی کا زہر پہلے لڑائیوں میں تھا پولیس آتی تھی کافروں کی مدد کرتی تھی ملٹری میں آیا ملٹری آتی تھی وہ کافروں کی مدد کرتی تھی عوام میں تھا <coughs> عوام حق و باطل کی تمیز کے بغیر مسلمانوں ہی کو مارتی تھی پھر عوام سے پولیس میں آیا پولیس سے ملٹری میں آیا حکومت میں آیا آخری درجہ عدالتوں کا تھا اب عدالتیں بابری مسجد کا ایسا جو ہے فیصلہ سنائے گودرا کا ایسا فیصلہ کسے چاہیے دنیا سے چاہیے کسے چاہیے وہ جنت ارض اور عدت ہے ثوابات اب تو دوڑنے والے ہیں بابا اس جنت کی طرف ہمیں مکان نہیں چاہیے ارے یہ بی ڈی اے اور یہ کارپوریشن یہ اپارٹمنٹ یہ فلاں یہ فلاں مبارک ہو پیشاب تو وہاں بھی آتا ہے تاہانہ وہاں بھی آتا ہے ری یہاں بھی خارج ہوتی ہے اور اللہ کی جنت میں پسینہ نکلتا ہے وہ پسینہ و امبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے کیا بے وقوفی کی بات کرتے ہیں آپ کہ دنیا کے رنیوں کے گانوں کے پیچھے وہاں ہم داؤد علیہ السلاۃ وسلام کی تلاوت سنیں گے ایسی تلاوت ایسی تلاوت کہ اڑتے ہوئے پرندے اپنی جگہ پر جائیں گے پھر میرا اللہ فرمائے گا داؤد اپنی تلاوت کو ختم کرو اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے میرے محبوب لہنے داؤدی ہی تو مشہور تھی لیکن آپ کلام پاک کی تلاوت کیجیے گا آخا تلاوت فرمائیں گے ہم نور کے ممبر پر اللہ ہمیں بٹھائے ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے کیا سما ہوگا کیا منظر ہوگا کون لتا کے اور اس جو ہے گندگی کے ڈرم کے اور کون ان بے حیائی کے گانوں کی طرف جاتا ہے ہم تو محبوب کی تلاوت سنیں گے ہم ہوروں کا نغمہ سنیں گے ہم جو ہے جنت کی سرسر ہوائیں اور صبح کی وہ جو میٹھی میٹھی ہواؤں کے نغمے ہیں ہم اس کو سنیں گے ہمیں نہیں چاہیے ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے وہ صاحب کرام جب وقت آیا انہوں نے بیوی کو چھوڑا وقت آیا اولاد کو چھوڑا انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن جو اقربا پروری ہے نا جو کا مسئلہ اولاد کا مسئلہ ماں کا مسئلہ باپ کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا یہاں آ کر ہار جاتا ہے بھائی تم ویڈیو گرافی کی نہیں میرے گھر والے بھائی کام کی خواہش ہے ارے کلیانا منڈپ اس کا کرایہ مندر کو جاتا ہے چرچ ہال اس کا کرایہ عیسائی مشنریز کو جاتا ہے یہ یہودی کتے یہ عیسائی کتے یہ ہندو کل فرقہ پرستی کا جب عذاب آئے گا اور جھگڑا ہوگا تو پھر ہمارے دیے ہوئے ان پیسوں سے ہتھیار خریدیں گے یہ آگ کے گولے ہمارے گھروں پر جلائیں گے یہ خاکی وردی سلوا کر یہ عام لوگوں کو پہنا کر یہ گھروں کو آگ لگائیں گے نہ کیا کروں صاحب گھر والوں کی خواہش ہے یہاں آ کر انسان ہار جاتا ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کون سا منہ اور مسور کے دال کہ ہم کہیں ہم صحابہ کے زمانے میں میں تو یہ کہتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ اگر کسی ادنا درجے کے ہم صدیق کے فاروق کی اسماد کی علی کی حذیفہ کی اور وہ جو اشر مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی اور وہ تین سو تیرہ صحابہ جو بدری صحابہ تھے جو عہد کے صحابہ تھے جو نبی کے ساتھ غزوات کے اندر گئے تھے ان کی نہیں آخری آخری جو صحابی تھا اللہ اگر تو ان کے پیر کے چپل کی خاک بھی ہمارے کفل میں ڈال دے انشاءاللہ سارے قبرستان کی مغفرت ہو جائے ہم کہتے ہم مکے میں پیدا ہوتے ہم مدینے میں کیا ہے ہماری صورت حال ارے آخری درجے میں دوارے تک نہیں کر سکتے ہم کتنے بنگلور کے اندر کتنی مساجد کتنی مساجد کے اندر ذکر ہوتا ہے جہاد کا کتنی مساجد کے اندر غزوات کا نا صاحب وہ مہینہ آیا وہ ریڈی میڈ بیان وہ مہینہ آیا وہ ریڈی میڈ بیان اور بچوں کو فلم چاہیے نئی فلم چاہیے مار دھاڑ کی فلم چاہیے لباس چاہیے نیو فیشن کا چاہیے موبائل چاہیے اچھے ماڈل کا چاہیے پرانا موبائل استعمال نہیں کر سکتے اور بیانات وہی گھسے پیٹے وہی چکی وہی کولو کا بیل اور آئے ڈیڑھ بجے رسمی طور پر دو سجدے مارے اور وہاں سے بھاگ جائیں کون سنانا چاہتا ہے کون سننا چاہتا ہے کون امت کا درد پیدا کرنا چاہتا ہے کون دنیا کی نفرت دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے کون آخرت کی عظمت پیدا کرنا چاہتا ہے کیا حضرت وہ قرآن و حدیث کا نہیں بولتے بولتے ہیں بابا یہ گلی کے نکڑ پر اور فٹ پاتھ پر جو ٹھیلے کے اندر کھانا پکتا ہے تو وہ کھانا کھانا نہیں ہوتا فائیو اسٹار ہوٹل کا کھانا جب یہاں فرق ہو سکتا ہے بیانوں میں فرق نہیں ہو سکتا علماء کے مزاجوں میں فرق نہیں ہو سکتا صدیق اور فاروق میں مزاج میں فرق نہیں تھا دنیا سمجھ میں آتی ہے دین سمجھ میں نہیں آتا اور میں نے کہا کہ آج دنیا کو بخار ہو چکا ہے دنیا خراب کو اچھا اور اچھے کو خراب کیا ہے کوئی عالم آ جائے حافظ آ جائے کیا کہ بے چارہ حافظ صاحب ہے صاحب کچھ دے لے کر اس کو بھیج دو بے چارہ اور کرکٹ کا کھلاڑی آئے اور کوئی زانی آئے کتنی عزت اور کتنا اس کا اکرام احترام اسی زمانے میں دیکھا کہ فلم کا کلاکار ہندی جس کا نام یوسف خان تھا اور جس نے شروع میں مداری سے عربیہ میں بھی کہتے ہیں کہ داخلہ لیا مراد آباد کے مدرسہ شاہی کے اندر بھی اس نے جو ہے تعلیم حاصل کی آگے چل کر اس نے جو دلیپ کمار نام رکھا کہتے ہیں کہ پیچھے ایک تاریخ تھی خاندان والوں نے اس کو الگ کر دیا حرام زادے ہمارے شریفوں کے خاندان میں ہو کر فلم کی دنیا میں خدم رکھا تو نے اور اتنی بے عزتی کہ اس نے ایک عرصے تک پتا نہیں لگا کہ اس کا اصلی نام یوسف خان بھی ہے دیپ کمار بھیڑوں کا نام لے کر اغیار کے مذہب اور مسلک کے سائے میں اور چھونے کے اندر جا کر اس کو پناہ لینی پڑی ایک زمانہ وہ تھا کہ فلم میں خدم رکھنا یہ برے لوگ اور گندے لوگ کیا کرتے تھے خاندان والے اس سے اپنا ناتا رشتہ توڑ لیتے تھے واہ تیرا مزاج کیا بگڑا آج ہیئر اسٹائل اس کا آج لباس اس کی آج تمدن آج اس کا کیریکٹر اور کرکٹ کے میدان میں کھیلنے والے جو دو دیوانے جو بلغم اور تھوک لگا کر پیشاب پاخانے کی جگہ گیند کو لگڑتے ہیں ان کے عاشق ان کے نام پر عمران خان کے نام پر بچوں کا نام شاہد افریدی کے نام پر اور سخنین کے نام پر مشتاق کے نام پر آپ کو مل جائیں گے مسلم معاشرے کے اندر میرے صدیق کا نام آج یتیم ہو چکا ہے میرے فاروق کا نام آج یتیم ہو چکا ہے آج امی جان عائشہ کا نام آج قطعی خدیجہ کا نام آج زینب کا نام یتیم ہو چکا ہے الاسلام اسلام و بدال اسلام غریبا وسو کما بدا میرے آقا نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبیت کے حالت میں شروع ہوا تھا ان قریب ایک زمانہ آئے گا اسلام اجنبی ہو جائے گا آج میرا اللہ کا قرآن اجنبی ہو چکا ہے میرے محبوب کی ذات اجنبی ہو چکی ہے آج میرے اللہ کا دین اجنبی بن چکا ہے وہ جماعت کے جو ہے جھنڈے کو پکڑ لیا ہے وہ خانخواہ کے پیٹے کو پکڑ لیا ہے وہ دیومن کے انار کے درخت کو پکڑ لیا ہے وہ سہارنپور کے مظاہر کو پکڑ لیا ہے وہ لکھنؤ کے ندوا کو پکڑ لیا ہے اور اسی کو وہ دین سمجھ رہا ہے جماعت والے کو کہ بگاڑ معاشرے میں آتا ہے وہ علاج یہ بتاتا ہے کہ دو چلے لگا لو بیماریاں دور ہو جائیں گی مدرسے والے سے پوچھو وہ کہے گا بچے کو عالم بنا دو بیماریاں دور ہو جائیں گی خانقاہ والے سے پوچھو وہ کہے گا میں میرے شیر اور میرے پیر و مرشد سے بیعت کر دو آج کوئی میرے محبوب کے دین کے لیے تڑپنے والا میرے محبوب کے دین کے لیے مرنے والا اگر کوئی ہے ایمان دے رہے ہیں مدرسہ ایمان دیتا ہے خانخواہ ایمان دیتا ہے مکاتب ایمان دیتے ہیں واد و نصیحت کی منیل سے ایمان دیتی ہیں مسجدیں ایمان دیتی ہیں لیکن یہ ایمان کے دیے ہم نے اس طرح دیے کہ اس کا فانوس ہم نے نہیں دیا اوپر کا گلاس نہیں دیا اور جو چراغ بغیر فانوس کے ہو اور جو چراغ بغیر اس کی حفاظت کے سر چشمے کے ہو وہ ایمان نہیں ہوتا ہم نفاق بانٹ رہے ہیں ناراض ہے روزہ ہے دین ہے دعوت ہے تبلیغ ہے خانخواہ ہے ذکر کے حلقے ہیں اور جو ہے چلے ہیں اور پھر مدرسے ہیں عالمیت کی سند ہے مفتی کی سند ہے اور ہمارے پاس پکی ہونے کی سند ہے ہمارے پاس سی مینار ہے لیکن اس کا جو فانوس ہے جس کو آخا نے دیا تھا اگر کسی ملک کا بی ایس ایف کا نظام بارڈر سیکورٹی فورس کا نظام کمزور ہو اور یہ کہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے ان بارڈر سیکورٹی فورس کو دینے کے کیا فائدہ ہے ارے یہ تو کھا کر پی کر ہک کر موت کر برباد کر رہے ہیں ارے کالجز بناؤ یونیورسٹی بناؤ ارے پانی کے چشمے بناؤ ارے کنویں بناؤ ارے سڑکیں بناؤ فلائی اوور بناؤ ان دیواروں کو کیوں دے رہے ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے میرے اللہ کی قسم اگر کالج ملک میں باقی ہے وہ بی ایس ایف کے بارڈر سیکورٹی فورس کے صدقے میں باقی ہے اگر وہ نہ ہوتا ملک نہ ہوتا ملک نہ ہوتا کالج نہ ہوتی اگر وہ نہ ہوتا گاؤں نہ ہوتا گاؤں نہ ہوتا کنواں نہ ہوتا تالاب نہ ہوتا تو جس طریقے سے ہم یہ بے وقوفی کر رہے ہیں آج ہم لڑ رہے ہیں خان کہتا ہے ارے ہم دلوں کا میل پاک کر رہے ہیں انا کم اللہ میں ہوں خانخواہ میں پاک کرنے والا مدرسہ کہتا ہے ہمارے مدرسے سے تم زندہ ہو ورنہ تمہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں خانخواہ کہتا ہے ہماری پگڑی سے تم زندہ ہو تبلیغ کہتی ہے ہمارے دعوت تبلیغ سے مسجدوں کو مسلی مل رہے ہیں مدرسوں کو متعلق مل رہے ہیں اساتذہ مل رہے ہیں اور جو ہے دین کے دائی اور مستحد پیدا ہو رہے ہیں ہر ایک انا رب کو بلالا کہہ رہا ہے لیکن یہ جو صحابہ کرام کی شان کے اندر جو آیت نازل ہوئی یقیناً تبلیغی جماعت اپنی جگہ پر برحق ہے اپنی جگہ پر برحق ہے خانخواہ کا نظام اپنی جگہ پر برحق ہے اٹھو اٹھو میرے محبوب نے صحابہ کی جو مشق کی تھی مشق کروائی تھی جو تربیت کروائی تھی جس کو اللہ نے کلام پاک میں دودھ کا دودھ کر دیا پانی کا پانی کر دیا اور کہا کہ جو فرق ان میں ہے وہ فرق تمہیں پیدا کرو جو بس ان میں ہے جو کمال ان میں ہے جو خوبی ان میں ہے کہ ان کے دم سے خان خواہ آباد ہے ان کے دم سے طواف کرنے والے کا طواف زندہ ہے ان کے دم سے صفا بربا کے درمیان صحیح کرنے والے کی صحیح میں ثواب ہے ان کے دم دل سے حج زندہ ہے ان کے دل سے عمرہ زندہ ہے ان کے دل سے چہرے پر نور ہیں داڑھی کی وجہ سے یہ کون ہے کسی ملک کا سیکورٹی فورس اور کسی ملک کے بارڈر میں پہرا دینے والے اس دین کے قلعے کے پہرا دینے والی کون ہے جماعت اس کو میرے اللہ نے کہا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ہم نے ان صحابہ کے نفوس کو ان کے مال کو ان کے جان کو خرید لیا اور بدلے میں کیا دیا بھی انجنا ہم نے جنت دی کرتے کیا ہے فی ویقتلون کرتے یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں وزروت السینی الجہاد کیا کہا اس اسلام کی کوہان اللہ کے نبی کے سامنے سفا چبوترا کا نمونہ نہیں تھا دار رقم کا نمونہ نہیں تھا کیا آپ کے علم بات نہیں تھی کہ ان کے سرچس میں پھوٹیں گے خانخواہیں بنے گی چار سلسلے بنیں گے چشتیہ سہروردیہ قادریہ نقش بندیہ اور مسجد کیوں نہیں کہا وزروت و سنا میں ہی خانخواہ وزروت و سنا میں ہی المدارس وزروت و سنا میں ہی المساجد و سنا میں ہی العلما یہ نہیں کہا میرے آخا نے فرمایا وزروت و سنا میں ہی الجہاد اس کا جو فانوس ہے نماز ہے اس بچانے والی چیز جذبہ جہاد ہے عمرہ ہے اس کو زندہ کرنے والی چیز جذبہ جہاد ہے خانخواہ ہے اسے زندہ کرنے والی چیز جذبہ جہاد ہے اور احادیث کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیجئے آپ اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے دیکھو چار بچے ہیں لیکن ان میں ایک بچہ ہوتا ہے کہ باپ جی توڑ کر اسے چاہتا ہے بے پناہ محبت کرتا ہے ملک کے اندر ٹرافک کا نظام ہے ملک کے اندر سڑکوں کا ایک نظم ضبط ہے لیکن جب کوئی کسی ملک کا صدر آتا ہے وزیر اعظم آتا ہے امریکہ کا کوئی چودھری آتا ہے سارا نظام ٹھپ کر دیا جاتا ہے گاڑیوں کو رکا دیا جاتا ہے سیکورٹی بڑھا دی جاتی ہے ٹریفک کے رخ کو موڑ دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے نماز آپ بھی پڑھیں نماز میں بھی پڑھوں یہ فرق کیوں ہے اس لیے خانقاہ میں ضرور رہو دیکھو انسان کے جسم میں ہاتھ ہے پیر ہے آنکھ ہے زبان ہے دانت ہے یہ سب ہے سب کا کام اپنی جگہ کان جو کام کرتا ہے وہ آنکھ کام نہیں کر سکتی آنکھ جو کام کرتی ہے وہ کام کام نہیں کر سکتا پیر جو کام کرتا ہے ہاتھ سے چل نہیں سکتے ہاتھ سے جو پکڑتے ہیں لکھتے ہیں وہ پیر کام نہیں کر سکتا ہر ایک کی افادیت ہر ایک سے کام لینا اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن ان تمام چیزوں میں ایک چیز ہے وہ جان ہے جان ہے ہاتھ کام کرے گا جان ہے پیر کام کریں گے جان ہے آنکھ کام کرے گی روح ہے کام کام کریں گے جان چلی گئی اور بیس کان آپ سی کر لگا دے وہ سن نہیں پائے گا سو آدمیوں کی آنکھیں اس کے چہرے پر فک کر دے وہ دیکھ نہیں پائے گا ہمارے پورے اعمال کی جو جان ہے وہ جذبہ جہاد ہے یہ ظالم یہودی کتا اس لاٹھی کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے اس جذبے کو ختم کرنا چاہتا ہے اس لیے تم مسجدیں بناؤ اسے کوئی اعتراض نہیں مدرسے بناؤ کوئی اعتراض نہیں جماعتوں میں جاؤ کوئی اعتراض نہیں اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ امال ہیں جو جان کے بغیر ہیں عمل زندہ ہوتا ہے جان سے اور اس اسلام کے امال کی جان جہاد ہے فی سبیل اللہ لو نہ کے ساتھ کہہ دیا وہ اللہ کے راہ میں مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے وہ مال کی پوجا کرنے کے لیے وہ دولت کی پوجا کے لیے وہ زمین کے خزانوں نا اللہ یہ دودھ کا دودھ کر دیا اور پانی کا اور دیکھو رعایتیں کیسی نماز پڑھ رہے مچھر آیا ایک مرتبہ ہم نے دو مرتبہ ہم نے تین مرتبہ کیا اور ضائع کیا ہماری نماز فاسد ہو جائے گی اور مفتی کہے گا کہ تو اپنی نماز کو دوہرا لے روزے کی حالت کے اندر پیاس لگی ہم وضو کرتے ہوئے بدنیتی کے ساتھ کلی کرتے ہوئے دو خطرے پانی اندر چھوڑ لیے دنیا نے دیکھا نہ دیکھا اللہ نے دیکھا ہمارا روزہ چلا گیا گیا نہیں گیا لیکن اللہ نے کہا کہ یہ کچھ معاملہ ہے جذبہ جہاد کا یہ کچھ معاملہ ہے کہ جس کے سرد ہونے کی وجہ سے قوم ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹ رہی ہے ہمارے افراد کے نو نو قیمتی سال وہ چھین رہے ہیں پھانسی کی سزا سنا رہے ہیں عمر قید کی سزا سنا رہے ہیں ان میں سے جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ایک فرد وہ ہے وہ حادثے میں رہنا جھگڑے میں رہنا اور ٹرین کے جلانے میں رہنا یہ دور کی بات وہ گجرات ہی میں نہیں تھا اس کے پاس پروف ہے ٹکٹ ہے اس کے پاس پروف ہے ثبوت ہے کہ کس عمارت کے اندر ہوٹل میں لاڈجنگ میں وہ رکا ہوا تھا یہ سب کیوں ہے اس لیے کہ اس امریکہ ظالم نے ہمارے پاس جو جذبہ جہاد کی لاٹھی تھی وہ سوچتا تھا یہ لاٹھی رہے گی یہ ہم کو سر کو مارتا رہے گا ہمیں پیٹتا رہے گا ہماری جو ہے ایش و عشرت کو ختم کرتا رہے گا تو اس لاٹھی کے تعلق سے اس نے افواہ اٹھا دی یہ دہشت گرد ہیں یہ دہشت گرد ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں داڑی والے امامے والے لاٹھی والے اور ہم ڈر گئے ارے بھائی اگر جذبے جہاد رکھیں گے آخا کے زمانے میں اور معاوض بچوں بچوں کے اندر اندھوں کے اندر لنگڑوں کے اندر یہ جذبہ تھا آج کہاں ہے نماز ملے گی آپ کو پہلے کے مقابلے میں مسجدیں زیادہ پہلے کے مقابلے میں علماء زیادہ پہلے کے مقابلے میں مفتیان زیادہ پہلے کے مقابلے میں لیکن کیوں اللہ کی مدد متوجہ نہیں ہم نے چراغ بنایا فانوس نہیں ہے وہ چراغ ایک ہوا کے جھونکے سے بجھ سکتا ہے امریکہ کی ایک دھمکی سے ہم اس کو گل کر سکتے ہیں لیکن بعض اور امر ابن جموں جیسے لنگڑوں میں عمل کم ہو لیکن جذبہ زیادہ ہو عہد کے موقع پر فرمایا آخا نے مجھے لنگڑا ہونے کی وجہ سے بدر سے روک دیا تھا آخا سے فرمایا آخا اجازت دے دیجیے میں عہد کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں جان دینے کے لیے دعائیں کرواتے تھے ایک صحابی دوسرے سے کہتا میں جو کہوں تم آمین کہنا تم جو کہو گے میں آمین کہوں گا حدیث میں آتا ہے بھائی کی دعا بھائی کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے میں مانگ لو اللہ مجھے شہید کر دے اللہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دے یہ میری دعا ہوگی لیکن میں اگر بھائی کے حق میں دعا کروں وہ زیادہ قبول ہوتی ہے ایک صحابی دوسرے صحابی کو بٹھائے اور کہنے لگے کہ بھائی بولو تمہارے لیے کیا دعا چاہیے کہا اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں ہم ہوتے تو کہتے مال دو دولت دے دے اللہ مال دے دے کروڑ پتی بنا دے بچوں کو کالج میں ایڈمیشن کرا دے بی ڈی اے کی زمین دے دے فلاں کھیت دے دے اتنے ایکڑ زمین انہوں نے کہا اچھا آمین ہوئی دعا ختم ہوئی اب کہا کہ میری باری آپ کے لیے دعا کرنا <coughs> میں کیا دعا کروں آپ کے لیے کہا کہ تم یہ کہو اللہ مجھے میدان جنگ میں ایسی موت دے ایسی شہادت دے کہ میرے کان کے ٹکڑے ہو جائیں میرے پیر کے اڑ جائیں جسم میں جتنے جوڑ اتنی حصوں کو الگ کر دیا جائے تم کہو تو میں آمین تمہیں کہوں گا اور وہ کر رہے ہیں اور یہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا کہا کہ ایسی دعا کیوں مانگی شہادت ہی کی مانگ لیتے کہا نہیں قیامت کے دن کوئی کٹ کر آئے گا کوئی جل کر آئے گا کوئی مر کر آئے گا مال کے جھگڑے میں دولت کے جھگڑے میں میرا ایک ایک عزو چیخے گا مولا تیرے دین کے لیے کان کٹا ہے اللہ تیرے دین کے لیے پیر کٹا ہے اللہ یہ جسم کے اعضا الگ ہوئے ہیں تیرے دین کے تیرے محبوب کے خاطر یہ جذبہ تھا امر ابن جموح جموہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ اے اللہ کیا لنگڑوں کو اللہ جنت اے محبوب کیا اللہ لنگڑوں کو جنت میں داخل کرے گا لنگڑے تھے لنگڑوں میں ایمان تھا اندھے تھے جذب جہاد تھا عورتیں تھیں طاقت ہمت جرت بیداری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان ابن ثابت جب خاموش ہو گئے تو خیمے کی جس پر رسیاں کوٹھی پر کوٹھی پر باندھتے ہیں وہ جو ہوتی ہے میگ اس کو نکال لیا اور وہ یہودی کے سر پر مارا ایک ایک عورت میں ہمت تھی ایک ایک بچے میں ہمت تھی عمل کم تھا مسجدیں کم تھی آج کی طرح نہیں صبح میں یہ کرو شام میں یہ کرو دن میں یہ کرو رات میں یہ کرو ستر ہزار یہ کرو آج ہمارے پاس کیا ہے سوا لاکھ کی تصویر دو مفت کی جنت ملے گی اتنے ہزار کی تصویر دو لا الہ الا اللہ کر دل کو مارو اور دل چاہے جیسا رنڈیوں کے ساتھ بدکاری کرو شراب پیو یہ کیا ہے یہ ایمان تو ہے عمل تو ہے لیکن اس عمل کا فانوس ہمارے پاس نہیں ہے اللہ نے دودھ کا دودھ کر دیا پانی سب اپنی جگہ پر برحق ہے خانخواہ مدرسہ دعوت تبلیغ مکاتب مساجد علماء سب کا کام ہے لیکن تمام کی روح کیا ہے اللہ نے کلام پاک کے گیارہویں پارے میں ارشاد فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کہ وہ مرتے ہیں جینے کے لیے جیتے نہیں ہیں وہ وہ مرنا چاہتے ہیں لنگڑی ٹانگ سے گئے فرمایا آخا کیا اسی ٹانگ سے میں جنت میں جاؤں گا کہا ہاں فوراً گئے اللہ کے راستے میں عہد میں اور شہید ہو گئے اب اللہ کا راستے کا مانا آئے گا دعوت والا دعوت و تبلیغ مراد لے گا مدرسہ والا مدرسہ مراد لے گا خانخواہ والا خانخواہ مراد لے گا میلاد کا مخرر میلاد کا جلسہ بیان کرے گا میرے اللہ نے کہا فی سبھی فیختلون ویقتلون کہ لڑتے ہیں دعوت و تبلیغ میں لڑا جاتا ہے خانخواہ میں لڑا جاتا ہے مدارس میں لڑا جاتا ہے جمعہ کے بیانوں میں لڑا جاتا ہے اللہ نے دودھ کا دودھ کر دیا پانی کا پانی کر دیا کہ اصل یہ ہے کہ جینے کے لیے نہ جیا گیا مرنے کے لیے جامع شہادت نوش اس لیے اللہ نے ان کے لیے رعایتیں بخشی میدان جہاد میں گئے وضو کے لیے پانی نہیں تھا کل تک یہ مٹی استعمال کرنا جائز نہیں تھا کہا کہ مجاہد تیری شان اتنی بڑی ہے اس مٹی پر دو تھپیڑے مار اللہ تیرے غسل کو کر دے گا احترام ہوا غسل فرض ہو گیا دور دور تک پانی نہیں کہا کہ تو میرا مجاہد ہے میرے دین کا سپاہی ہے اور ملک کا جو سپاہی ہوتا ہے ان کو ٹکٹ کنسیشن میں دیا جاتا ہے ان کو راشن کنٹرول ریٹ پہ دیا جاتا ہے ان کے لیے بنگلے بنائے جاتے ہیں ان کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے ادارے قائم یہ دین کے سپاہی تو مٹی پر دو ہاتھ مار اس مجاہد کے سطح میں امت کو تیمم ملا ہے تین مرتبہ مچھر ہلایا کہا کہ تیری نماز ٹوٹ گئی تو میرا مجاہد میرے دین کا سپاہی اللہ اکبر بول کر کھڑا ہو گیا دشمن آ گیا گلاشن کو لیا فارٹی سیون لیا دھڑ دھڑ دھڑ گولی مارا اور آ کر کھڑ گیا کہا کہ مجاہد تیری شان ہے کہ تیری نماز کو ہم نے قبول کر لیا روزے کی حالت میں ہے تو اور میں وضو کرتے ہوئے دو تین قطرے حلق کے نیچے اتر گئے کہا کہ تجھے روزے کی قضا رکھنی پڑے گی اور جان بوجھ کر کیا کفارہ دینا پڑے گا مجاہد نے کہا میدان جہاد میں کہ میں پیاس لگ رہی ہے کافر کا سر قلم نہیں کر سکتا کہا کہ تو کر لے تو شربت پی لے کھجور کا لے زمزم پی لے اللہ تجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا پکڑ نہیں کرے گا تو مرے میں مرے زندہ ولی مرے اور زندہ پیر مرے اس کو ڈبل غسل دو اس کے بالوں میں جمعے پڑ گئی تھی اس کے جسم میں سڑان پیدا ہو گیا تھا کاروں اور ٹرکوں سے کچھ دھونے والا پریشر موٹر ہے اس سے اس کو دھو لیکن جب مجاہد مرتا ہے نہ نہ نہ اس خوشبو کو دور نہ کرو اسی کے ساتھ میرے پاس لاؤ اس نے میرے دین کی حیا کی لاج رکھی مرنے کے بعد اس کی شرمگاہ میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا اسی کپڑوں کے ساتھ اس کو دفن کرنا دنیا کا کوئی انسان اس شہید کے کپڑوں کو نہیں اتار سکتا اس کے بعد تو مرے میں مرے وقت کا خطب مرے خاج آج میری ہیں اور پاک ہیں دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی ہیں اور شیخ الہند ہیں شیخ الاسلام ہیں محدث بہت ہی مفسر جنازہ پڑھنا پڑے گا دو آدمی ہی صحیح ایک آدمی ہی صحیح فرض کفایا ہے جنازہ لیکن شہید کے بارے میں تین اماموں نے کہا کہ شہید بخشا بخشایا ہے شہید تو زندہ ہے ولافی سبھی للہ ہی اموات اللہ کے راستے میں جو مر گیا اسے مردہ نہ کہو ارے ہمارا باپ زندہ ہے بیوی زندہ ہے جنازے میں ڈال کر دعا پڑیں گے ارے زندوں کی جنازہ ہوتی ہے قرآن کہتا ہے ولا تکو لِمَنْ بائی فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات مردہ نہ کہو یہ زندہ بل آحیا بلکہ زندہ ہے اور زندوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی تو تین اماموں نے کہا امام مالک نے امام شافی نے امام احمد ابن حمل نے شہید کو انہی خون کے کپڑوں کے ساتھ بغیر کفن دیے بغیر نماز جنازہ قبرستان میں دے دو اللہ شان کرے گا فرشتے اس پر رش کریں گے اور سارے قبرستان اور سارے علاقوں کی مغفرت کے فیصلے ہوں گے اس خون کے قطرے کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ پڑھو اس کو تو ضرورت نہیں تمہارے دعا کی اس کے صدقے میں خدا تمہیں معاف کر دے گا اس کا اونچا مقام ہے اس کا اونچا درجہ ہے اللہ نے اس کے لیے قانون الگ بنایا اس کے لیے ضابطہ الگ بنایا اس کے صدقے میں تیمم دیا اس کو بغیر کفن کے بلایا اس کو بغیر غسل کے بلایا اس کی نماز کی حرکت ہے کچھ تو بات خانخواہ کے لیے ہے یہ بات مدرسے کے طلبہ کے لیے امام کے لیے وارث کے لیے دائی کے لیے مبلک کے لیے تو کچھ تو ہے بات یوخاطی لونا پی سبھی للہ فیقت لونا ویخ کے لیے فرق کر دیا دعوت تو تبلیغ سے جڑے رہو لیکن جہاد کا انکار انسان کو مسلمان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے مدرسوں سے جڑے رہو لیکن جہاد کا انکار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے مساجد سے نماز سے عبادات سے جڑے رہو لیکن جہاد کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے اور آخا نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر جذب جہاد کم ہو جاتا ہے اللہ کا عذاب مسلت اللہ علیہ کو اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہو جاتا ہے ضرور تحجد گزار اشرا ابابین کلام پاک کی تلاوت سوالات کی تصویر ضرب خان خان پکڑی لیکن اس روح کے بغیر اس جگ کے بغیر اور السلام السلامی کے بغیر یقاتلون قاتل سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کے بغیر میرے اللہ کی قسم کوئی عبادت قبول نہیں ہے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور یہ جذبہ نہ ہو کوئی بھی ہم سے کچھ بھی چیز بنوا لے سکتا ہے ابھی دیکھو ایک عام ماحول چلا ہے ورلڈ کپ کرکٹ کا ہم نے کہا بیکار کا سٹا اور بیکار کا جوا اور ایک ایسا فالتو کھیل کہ انسان کی طبیعتیں اور انسان کا کاروبار انسان کی صحت اس میں برباد ہو رہی ہے اب ایک کھلاڑی کے تعلق سے اس پہ امیدیں وابستہ کی شاید آفریدی ہے یہ سنچری مارے گا یہ اتنے جو ہے رن دے گا رن لے گا وکٹ لے گا نہیں کر پایا سٹے میں مبتلا ہو گیا جوے میں مبتلا کل پتا لگے گا کس نے نو بال پھینکا تھا کتنے کروڑ کے عوض کس کا کس سٹہ بازوں سے وہ کل پتا لگے گا آج ہم ایک کی طرف راغب ہوں گے اور وہ کام نہیں کر پایا آؤٹ ہو گیا اللہ یا بی پی ڈاؤن ہو گیا یا خام خام نبی کی سنتیں قتل ہو رہی ہیں نبی کی سنتوں کے جنادے جا رہے ہیں کبھی بی پی ریز نہیں ہوا مسجدوں کے اندر جماعت کے مقابلے میں بوڑھا آدمی آ کر ایک جگہ نماز پڑھتا ہے کسی کی ہمت آج تک نہیں ہوئی کہ یہ نفاق والا کام ہے یہ جمعیت اور جماعت کو تونے کسی کی ہمت شریعت کے خلاف ہے یہ کام مجھ سے دشمنی ہے آپ کی جائیے دوسری مسجد یہاں نماز ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے یہ ایک بوڑھے کی نفاق ایک بوڑھے کی دشمنی کو ہمارے ایمان میں وہ جزب جہاد نہیں ہماری تحجد میں ہمارے اشراق میں ہمارے عوامین میں وہ صفوں کو توڑ کر الگ نماز پڑھتا ہے یہ کہہ سکے کہ بابا یہ نبی کی سنت کے خلاف کام ہے کھڑے ہو کر کتے سوروں کی طرح بسیں سسٹم میں رنڈیوں کے لباس پہن کر کپڑے پہن کر یہ لڑکیاں کھاتی ہیں گاتی ہیں بجاتی ہیں ہمارے ایمان میں ہمارے سجدوں میں ہمارے تحجد میں ہماری شب گزاری میں ہمارے تاخراتوں میں اتنا دم نہیں کہ ہم ٹوٹ سکیں کہیں گے نئی شریعت میں نرمی ہے فلا ہے وہ کر رہا الئی کمل کفرا ولفسوخبل اللہ نے کہا ایمان کی دلیل یہ کہ کفر فس اسیان نا کراہت دل میں پیدا ہو میٹھے کی محبت ہو اور گوبر کی نفرت نہ ہو انسانیت نہیں ہے میں میٹھا تو کھاتا ہوں اور گوبر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور دل میں کراہت بھی نہیں اس کا مطلب یہ کہ اس کی حص مر چکی ہے کھانا بھی ہے عمدہ بریانی بھی ہے اور پھر گھاس پھوس بھی رکھی ہوئی ہے جانور کا دانا پانی بھی رکھا ہوا ہے اور گندا فضلا بھی رکھا ہوا ہے لیکن آدمی کھانے کو کھاتا ہے اور اس فضلے کو گندگی کو برا نہیں کہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حص مر چکی ہے گٹروں کے پاس گزرتا ہے ناک پر کپڑا نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ مجھے گلاب سے محبت ہے لیکن گٹر سے گزرتا ہے کپڑا نہیں رکھتا ہس مر چکی ہے نماز پڑھتا ہے اور برائی کو نہیں روکتا ہس مر چکی ہے معروف پر چلتا ہے منکر کی قباحت نہیں ہس مر چکی ہے چہرے پر سنت رکھتا ہے اور سنت سے خالی چہروں کی نفرت نہیں ہس مر چکی ہے عورت کے ہاتھ میں گلوز ڈالتا ہے پیر میں ساکھ ڈالتا ہے اور رنڈیوں کی نفرت نہیں ہس مر چکی ہے ایمان سے رشتہ ہے اور کفر کی کراہت دل میں نہیں ہس مر چکی ہے عمرہ کرنے کے بعد یا حج کی فراغت کے بعد پہلے بامبے سے فلیٹ جایا کرتی تھی آدمی کو سفر کر کر بامبے تک حج ہاؤس میں قیام کرنا پڑتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جدہ سے ہوائی جہاز نکلا ایک ماحول تھا حرم کا یہ کوئی بڑائی کی تکبر کی بات نہیں ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ حرم شریف کا ماحول تلاوت کا ماحول ذکر کا ماحول ارے کچھ بھی نہ ہو عبادت نہ کرے وہ کابے سے نکلنے والی کرنیں کیا ہمیں مانوس نہیں کریں گے نبی کے روزے سے نکلنے والا نور کیا ہمارے دل میں جلا نہیں پیدا کرے گا اگر کچھ نہ بھی کرے اتنا تو ہے کہ کعبے کو دیکھ لیں تو اجر ہے نبی کے روزے کو محبت سے دیکھ لیں تو اجر ہے تو ہوائی جہاز سے جدہ سے وہ گئی چار ساڑھے چار گھنٹے یہ کچھ وقت لگتا ہے تو جب لینڈنگ ہوتی ہے فلائٹ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا سواگت ہے فلاں تو چترپتی شیواجی ٹرمینل ایسے لگا کہ کوئی خنجر دل میں کیا چترپتی شیواجی ایسا کہاں گانے حرم کی سنتے تھے کہاں نبی کے روزے کے پاس السلام تو یہ کیا ہے دل میں کراہیت آنا چاہیے یہ کیا ہے چترپتی کیا ہے شیواجی کون ہے نفرت مندر کو دیکھ کر نفرت کفر کو دیکھ کر نفرت اسلام کو دیکھ کر نفرت نبی کی نافرمانی کو دیکھ کر اگر دل میں نہ ہو اور دل کے اندر برا نہ لگے اخبار اٹھایا اور پڑھا کہ وزیر اعلیٰ یڈورپا اتنا ایسا لگتا ہے جیسے متلی آ رہی ہے خے آ رہا ہے صاحب صدیق اکبر کتنا پیارا نام ہے مجاہد کتنا پیارا نام ہے مالوی کتنا پیارا نام ہے جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوئی اور اگر نہیں ہوئی سمجھ لو کہ ایمان کا ذائقہ آپ نے چکا نہیں ہے کافروں کے مشرقوں کے نام سے الٹی نہیں ہو رہی ہے آپ کو خیر نہیں آ رہی ہے متلی نہیں آ رہی ہے بلکہ الٹا ایسی پی ناگیش میرا دوست بھی اتنا منہ بھر کر بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ رس گلے کا رس منہ سے نکل رہا ہے اتنا تو فاروق کا نام نہیں لیتا اتنا تو صدیق کا نام یہ جب تک پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان کی حلاوت اللہ کی قسم ہمیں نہیں ملتی اور یہ اس وقت ہوگا کہ اس دیے کے ساتھ ہم کو فانوس بنانا چاہیے اور وہ فانوس کیا ہے جو فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون میں گزشتہ جمعہ جو سوال چھوڑا تھا وہ سوال ابھی باقی رہ گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کا میچ ہو تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے وہ انشاءاللہ ابھی جو مضمون آپ کے سامنے آیا اس کے اندر آپ کو کافی حد تک اس کی مدد ملی ہوگی اور وہ جو سوال تھا کہ دوائیوں سے نجات کا نسخہ ہم نے شروع بیان کے اندر ہم نے بیان کر دیا اور پھر ایک اور سوال باقی تھا ایک عدالت دو فیصلے ایک سے ناراض اور ایک سے نا, جو ہے خوبگی اور ناراضگی وہ تھا فہیم انصاری اور الدین کا فیصلہ ایک ہی عدالت نے اجمل قصاب کو سزائے موت دی اسی عدالت نے اسی بیٹھک کے اندر فہیم انصاری کو اور الدین کو جن کو ناکردہ کردہ کے جرم کے اندر ان کو کئی سالوں تک ان کو قید کے اندر رکھا گیا پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی تھی اس کے اندر وہ ثبوت نہیں پیش کر سکی اسی عدالت نے ان کو بری کیا تو لوگ ناراض ہو گئے کہے کہ ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے ہم سپریم کورٹ جائیں گے ارے جب عدالت ایک تھی قانون ایک تھا جج ایک تھا اور سرکاری وکیل ایک تھا یہ تعصب نہیں ہے تو کیا کیوں نہیں چاہتے کہ فہیم انصاری اور صباح الدین اپنے اہل و عیال سے ملے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اجمل قصاب کی طرح یہ سولی پر لٹک جائے آج تعصب کی بیماری آج فرقہ واریت کا زہر عدالتوں تک پہنچ چکا ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور یہ جواب لائیں گے انڈیا پاکستان کی میچ میں کس کی طرف داری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمانی عمل کے ساتھ اس کا پانوس ہمیں مرحمت فرمائے اور اس کے لیے جینے بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین